بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن ریسرچ آپریشنل ریسرچ یا او آر ایک ہی بات ہے مطلب ایک ہی سبجیکٹ کے تینوں نام ہیں operation research operational research O R ہم نے بتایا تھا اپنی کنوینئنس کے لیے ہم اسے او آر کہتے ہیں اور امریکہ میں اسے آپریشن ریسرچ کہتے ہیں یوروپ میں آپریشنل ریسرچ کہتے ہیں یہ کورس ہے virtual university government of Pakistan کا آج ہمارا لیکچر نمبر سکس ہے ہم نے ابھی بھی اسٹارٹ کیا ابھی پانچ لیکچرس کیے ہیں جس میں اس کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا ہے ان کے سبجیکٹ کو بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کون کون لوگ اس کورس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں مینجمنٹ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں اسٹیٹسٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں سب اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں تو جناب یہ کورس اگر آپ نے اسٹارٹ نہیں کیا ہے تو ابھی بھی اسٹارٹ کر لیں پہلے ایک آدھ لیکچر کسی دوست سے پوچھ لیں بڑے آسان سے لیکچر تھے ہم نے بتایا تھا نوٹس بھی اویلیبل ہیں آج بھی آپ شروع کر سکتے ہیں تو ان بچوں کے لیے خاص طور سے جنہوں نے کورس فالو کرنا ہے اور جنہوں نے امتحان دینا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پانچ لیکچرز دیکھیں کہ اس میں ہم نے کافی کانسیپٹ بتائے ہیں اور وہ کافی وہ جو کانسیپٹ بتائے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں بعد میں بہت زیادہ استعمال ہوں گے تو اس لیے ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے امتحان دینا ہے جس نے اس کورس کو کنٹینیوسلی فالو کرنا ہے کہ اگر یہ پانچ لیکچرز مس کیے ہیں تو انہوں نے کافی ساری چیزیں مس کی ہیں جن لوگوں نے ریکارڈنگ کر لی ہے ان سے دیکھ لیں کہ اگر آپ سی ڈی پہ یا آپ کے پاس کیسٹ اویلیبل ہے تو وہاں سے ضرور دیکھ لیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر یہ ہمارا کس کے بارے میں ہے سی پی ایم پرٹ کے بارے میں ہے سی پی ایم پرٹ کیا ہے ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ کس سیکٹر میں آتے ہیں کس سیگمنٹ میں آتے ہیں اور یہ او آر کیا ہے میں یہ دو تین لیکچرس میں اور آپ کو اس پرسپیکٹو میں بتاتا چلوں گا کہ یہ سی پی ایم پرٹ یا نیٹورک کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ کس جگہ کس فریم میں یہ فٹ ان ہوتے ہیں تو جناب سب سے پہلے O R operation research operation research یہ پروسیس ہوتا کیا ہے یہ پروسیس وہی ہوتا ہے جو پچھلے پانچ لیکچرس میں بتایا کہ آپ کے کسی پرابلم کو آبزرو کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی آبزرویشن ہوتی ہے آپ کی اس کے بعد پھر پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں پرابلم ڈیفائن کرنے کے بعد ایک کوئی ماڈل بناتے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہی طریقہ کار ہوتا ہے گھر میں دیکھتے ہیں کہ گھر بہت گندا ہے یہ آپ نے آبزرو کیا تو کیا کریں اس کو گھر کو توڑ دیں گھر کو گرا دیں گھر کو چینج کر لیں نہیں دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ جی اس کو پینٹ کروا لیں اس کو رینوویٹ کرا لیں جب رینوویٹ کرانے جاتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے کہ اس مرتبہ جو باتھ روم وغیرہ ہے وہ بھی تھوڑا سا چینج کر دیں اس کو بھی ماڈیفائی کر لیں تو آپ نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا اس کے بعد اس کو ڈیفائن کیا ڈیفائن کرنے کے بعد اس کا ماڈل بنایا اور سولوشن سولوشن نکالا پھر امپلیمنٹ کر دیا کیا تھا پہلے پرابلم یہ تھا کہ جی گھر گندا ہے گھر گندہ کیا اس کا آئیڈینٹیفیکیشن یہ کی ہے کہ اس کے اندر سفیدی کی ضرورت ہے یا وائٹ واش کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ نے پیسے ارینج کیے پیسے ارینج کرنے کے بعد مزدور ارینج کیے باہر سے پینٹ لے کے آئے گھر کو تھوڑا سا سامان وامان ادھر ہٹایا پینٹ کیا پینٹ کرنے کے بعد آپ نے اس پرابلم کو امپلیمنٹ کر دیا امپلیمنٹ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جس وقت آپ نے پینٹ کیا پینٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا وہاں سی آ گئی یعنی کہ کیا ہوا کہ تھوڑا سا گیلا رہ گیا پھر کیا کرتے ہیں اس کو آپ ڈرائی کرتے ہیں ڈرائی کرنے کے بعد دوبارہ سے اس پہ پینٹ اپلائی کرتے ہیں یا پینٹ کیا آپ کو پسند نہیں آیا یا آپ کی امی کو پسند نہیں آیا یا آپ کے ابو کو پسند نہیں آیا آپ وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرا پینٹ لا کے دیتے ہیں کلر چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو او آر پروسیس ہے یہ چلتا رہتا ہے امپلیمنٹ امپلیمنٹیشن کے بعد بھی چلتا رہتا ہے وہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے تو یہ پرابلم چلتا ہی رہتا ہے کس کا پرابلم او آر کا پہلے آبزرو کرنے کے بعد امپلیمنٹ کرنے کے بعد بھی یہ چلتا رہتا ہے اور یہ دو چیزیں ہیں جس کے اندر میں نے ماڈل فارمولیشن اور سولوشن کی بات کی تھی یہ او آر ٹیکنکس ہیں تو آج کل ہم او آر ٹیکنکس پڑھ رہے ہیں او آر ٹیکنکس میں نے بتایا تھا کہ پانچ طرح کی او آر ٹیکنکس ہوتی ہیں یہ میں نے اپنی کنوینئنس کے لیے پانچ ٹیکنیکس کی ہیں پانچ کلاسیفکیشن ہیں میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ کی ہے جس میں پرابلسٹک ٹیکنیکس کی بات کی ہے انوینٹری کی بات کی ہے نیٹورکس کی بات کی ہے اور جو کچھ اس میں نہیں بچا وہ میں نے ادرس میں ادرس میں بھی بہت ساری ٹیکنیکس ڈال دی تھی جیسے ڈائنیمک پروگرامنگ ہے نان لینئر پروگرامنگ ہے آپٹیمائزیشن ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ پانچ براڈ کیٹیگری ہے ان پانچ براڈ کیٹیگریز میں سے آج کل ہم نیٹورکس کو پڑھ رہے ہیں اور نیٹورکس کے اندر جو بھی ہمارے پاس تین فردر سب ڈویژن ہیں ایک کریٹیکل پاتھ میتھڈ ہے ایک پرٹ میتھڈ ہے اور اس کے بعد لاسٹ میں نیٹورک فلو ہے تو ہم آج کل سی پی ایم کی بات چیت کر رہے ہیں اس میں ہم نے دو یا تین لیکچرس مکمل کر لیے اس کے بارے میں ابھی اس کانسیپٹ کی باتیں کر رہے ہیں آج کے لیکچر کے اندر بھی کچھ تھوڑے سے کانسیپٹس کی باتیں ہوں گی اس ایگزامپل سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس ایگزامپل میں ہم نے کیا آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان ایکٹیویٹیز کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں نوٹ سے اور ایرو سے نوٹس ہمارے پاس سرکلس کے فارم میں ہوتے ہیں اور ایروز جو بھی ایکٹیویٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے مثال کے طور سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ایک لیٹر لکھنا ہے اس کے بعد اس کو اس کا ایڈریس لکھنا ہے لفافے میں ڈالنا ہے اسٹیمپ لگانے اور پوسٹ کرنے تو یہ ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر چھ ایکٹیویٹیز ہیں three O three six activities ہیں ان سکس ایکٹیویٹیز کو میں نے ریپرزینٹ کیا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ خالی خط لکھنا ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو یہ بڑی بہت بڑی ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک موبائل ٹیلی فون کمپنی ہے وہ سب اپنے کسٹمر کو خط بھیجنا چاہتی ہے تو اس کے لاکھوں کسٹمرس ہوں گے اور ہر ایک کے پاس خط پہنچنا ہے تو وہ ایک اسے ہیوج ٹاسک ایک بہت بڑی اسائنمنٹ ہوتی ہے جو بہت بڑا ایک آفس کر رہا ہوتا ہے خط جانا وہاں سے لینا ڈلیور کرنا اور انشور کرنا ہے کہ ہر کسٹمر کے پاس خط پہنچا ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ راستے میں کہیں غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ساری جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے کوریئر کو بھی پیسے دینے ہیں یا اگر پوسٹ آفس سے بھیج رہے ہیں تو ان کو بھی پیسے دینے وغیرہ وغیرہ یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہے یہ چھوٹا سا میں نے ایک نیٹ ورک بنایا تھا یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا یہ پہلی ایگزامپل تھی ہمارے پاس اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ کانسیپٹ آف نیٹ ورک کیا ہوتا ہے نیٹورک کو ہم نے ڈیفائن کیا اور نیٹورک کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم نے نوٹس اور یہ کا سہارا لیا اس کے بعد میں نے رولس بتایا آپ کے پاس لاسٹ لیکچر میں یاد ہوگا تو پانچ رولس بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈرا کرنا ہے ہر ایکٹیویٹی کے لیے ایک ایرو ہوگا اگر دو ایکٹیویٹیز ہیں تو دو سیپریٹ ایرو ہوں گے یہ ایکٹیویٹیز کبھی ایروز ایک دوسرے کو کراس نہیں کریں گے اور دو ایکٹیویٹیز ایک ایرو سے ریپرزینٹ نہیں کی جائیں گی اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو ٹائم ہمیشہ ہے لیفٹ سے رائٹ کی طرف فلو کرتا ہے کہ جو آگے کے جو نوٹ کے پہ نمبر دیں گے وہ بڑا ہوگا پہلے کے سے اگر آپ نے لیفٹ سائڈ پہ تھری نمبر دے دیا ہے تو آگے کوئی جو نوٹ ہوگا اس کو چار پانچ چھ نمبر دے دیں اور یہ اس کے اندر لوپنگ الاؤ نہیں ہوتی ہے نیٹ ورک کے اندر کہ آپ نے ہمیشہ آگے فلو کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کے اندر پیچھے آپ نہیں جا سکتے you you can not go into yesterday you can always go into tomorrow جو پیچھے ہو چکا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے جو آگے ہے اس کے لیے آپ پلان کر سکتے ہیں تو نیٹورک پلاننگ یا سی پی ایم جو ہے فردر پلاننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ ڈمی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ڈمی ایکٹیویٹیز کس لیے استعمال ہوتی ہیں کہ جس وقت آپ کے پاس دو ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کی ایک پریسیڈنس ہے یہ میں نے کہا تھا there is a need for dummy activities when the project contains groups of two or more jobs which have common predecessor یعنی کہ جو پیچھے نا پریڈیسیسر آپ کے پاس ہے وہ کامن ہے اور دو ایکٹیویٹیز آپ کے پاس ہیں تو اس جگہ پہ ہم ڈمی ایکٹیویٹی لگا دیتے ہیں the time taken for the dummy activities is zero یہ خیال رکھیے گا کہ ڈمی ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن زیرو ہوتی ہے اس کی کاسٹ زیرو ہوتی ہے جہاں پر بھی ہے یہ نیٹ ورک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر یہ ہم استعمال نہیں کریں تو آپ دیکھیے اگر نیٹ ورک آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوگا اس کی لاسٹ ٹائم میں نے کافی ساری ایگزامپلس آپ کو دی تھی یہ نیٹ ورک ہم نے بنایا تھا یہ نیٹ ورک ہم نے ڈرا کیا تھا جس کے اندر ہمارے پاس D one D two D three جو تھے وہ ڈمی ایکٹیویٹیز ہیں باقی آپ کے پاس سیکوینشیل ایکٹیویٹیز ہیں کچھ پیرل ایکٹیویٹیز ہیں A C B D F H اور جے جو ہے آپ کے پاس سیکوینشل ایکٹیویٹیز ہیں اور ای e ایکٹیویٹی اور جی ایکٹیویٹی پیرل ایکٹیویٹی ہے لیکن ای e اور جی کو کمبائن کرنے کے لیے ہم نے D one D two D three تین ڈمی ایکٹیویٹیز یہاں پہ لگائی ڈمی ایکٹیویٹیز جیسے میں نے بتایا اس کی ڈیوریشن زیرو ہوتی ہے اس کی کاسٹ بھی زیرو ہوتی ہے اور اس کو ہم نارملی ڈاٹڈ لائن سے ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ آپ نے کسی اور جگہ پہ بھی پڑھی ہوں گی ڈمی ایکٹیویٹیز وغیرہ جب نیٹورک وغیرہ آپ پڑھ رہے ہوں گے یہ لاسٹ ایگزامپل یہ تھی ہمارے پاس جس میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ون سے لے کے الیون تک آپ کے پاس اے سے لے کے این تک ایکٹیویٹیز تھی اور اس میں بتایا تھا کہ سکسیسر ایکٹیویٹی کون سی ہے اور ایکٹیویٹی کون سی ہے سکسیڈنگ ایکٹیویٹی کون سی ہے اور پریسیڈنگ ایکٹیویٹی کون سی ہے اور اس کو وہی رولس جتنے بھی تھے ہمارے پاس نیٹ ورکس کے ہم نے یہاں پر لگائے یہ تو ساری بات چیت تھی ریوائز کرنے کے لیے تاکہ آپ کو وہاں تک لے کے آ جائیں اب مجھے امید ہے کہ آپ کو نیٹ ورک ڈرا کرنا آ گیا ہوگا نیٹ ورک کیسے ڈرا کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ سکسیڈنگ ایکٹیویٹیز کون سی ہے اور جو سکسیڈنگ ایکٹیویٹی کی پریسیڈنگ ایکٹیویٹی کون سی ہے اگر آپ نے ڈی ایکٹیویٹی دیکھنی ہے کہ ڈی سے پہلے ایکٹیویٹی کون تھی بی تھی یا سی تھی یا اے تھی اور ڈی کے بعد ایکٹیویٹی کون سی ہے ایف ہے جی ہے ایچ ہے این ہے اور کس کو کس طریقے سے لگانا ہے یہ ایک چیز ریپرزینٹ یہ کرتا ہے کہ کون سا کام ہو گیا ہے یا اس کے بعد کون سا کام آپ شروع کر سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ اگر میں گھر کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں گھر بنانا شروع کرنا ہے اگر آپ کے پاس انف را مٹیریل ہے جس میں سیمنٹ ہے بجری ہے پانی ہے اینٹیں ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسکل لیبر موجود ہے تو آپ میسن کا کام شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر میسن کا کام آپ نے شروع کرنا ہے اگر یہ چیزیں ان میں سے کوئی ایک سیمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس بجری نہیں ہے آپ کے پاس اینٹیں نہیں ہیں تو آپ گھر کا کام میسن والا شروع نہیں کر سکتے ہیں اور جب میسن کا کام ہوگا اس کے بعد ہی آپ کیا پلمبنگ کا کام شروع کر سکتے ہیں جب میسن کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ الیکٹرک کا کام شروع کر سکتے ہیں ایک آدھ ایکٹیویٹی ضرور شروع کر سکتے ہیں لیکن الیکٹرک کا کام اس کے بعد ہی شروع ہو سکتا ہے سفیدی اس وقت ہی کریں گے جس وقت آپ کے پلاسٹر ہو چکا ہوگا تو یعنی یہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں یہ ایکٹیویٹیز اس وقت تک اسٹارٹ نہیں کر سکتے ہیں جبکہ پہلی ایکٹیویٹی یعنی پریسیڈنگ ایکٹیویٹی کمپلیٹ نہیں ہو گئی تو یہ خیال رکھیے گا کہ succeeding activity are dependent on preceding activities یہ کمپلیٹ ہوں گی تو یہ دوسری ایکٹیویٹیز شروع ہو سکتی ہیں لیکن بعض کام جو ہوتے ہیں نا پہلے شروع کر سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ آپ نے یہ دیکھا آپ کو یہ پتہ چلا کہ شاید سیل لگی ہوئی ہے اور الیکٹرک آئٹمس کچھ سستے مل رہے ہیں فٹنگس ہوتی ہیں نا فکسچرز ہوتے ہیں وہ سستے مل رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ان کو خرید کے رکھ لیتے ہیں اسٹور کر لیتے ہیں لیکن اس میں بھی خیال ہی رکھتے ہیں کہ کہیں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو جائے کوئی لاسز نہ ہو جائے تو آپ یہ خیال کرتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں مطلب پروکیورمنٹ یا پرچیز اس وقت آپ کر سکتے ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں یہ پیرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی مین ایکٹیویٹی کو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہوتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پرچیز پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہے تو آپ یہ چاہیں گے کہ اس وقت وہی میسن کا جب کام ہو رہا ہے تو میسن کے اوپر کے کام پہ پیسہ لگایا جائے یعنی کہ آپ نے الیکٹرک فٹنگ تو خرید لی لیکن یہاں پیسہ ختم ہو گیا اور آپ میسن کا کام کمپلیٹ نہیں کرا سکے تو دونوں چیزیں بیکار ہو جائیں گی جناب آگے چلتے ہیں کچھ کانسیپٹس ہیں ہم نے کہا بتاتے چلے کہ نیٹ ورکس کے کچھ کانسیپٹس ہیں ابھی ہمارے پاس پانچ لیکچر ہو گئے ہیں ہم نے کچھ کانسیپٹس آپ کو بتایا ایکٹیویٹیز کے بارے میں نوٹس کے بارے میں نیٹ ورکس کے بارے میں ڈمی ایکٹیویٹیز کے بارے میں اور پراپرلی نیٹ ورکس کس کس جگہ استعمال ہو سکتا ہے سی پی ایم کی بھی ہم نے بات نہیں کی ہم پڑھ رہے ہیں لیکن سی پی ایم ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے آج کچھ اور کانسیپٹس ہیں وہ ہم کرتے ہیں پہلی چیز یہ جیسے میں نے بتایا لوپنگ لوپنگ کی میں نے جب بتا رہا تھا آپ کو کہ رولس فار نیٹ نیٹورک میں نے بتایا تھا کہ لوپنگ الاؤ نہیں ہے مثال کے طور سے کہ پہلے آٹھ سے آپ نو پہ گئے نو سے آپ دوبارہ دس پہ آ گئے تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے لوپنگ از ناٹ الاؤڈ ان تو یہ اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے eight to nine nine to to ten ten eight یہ چیز نہیں ہو سکتی یہ چیز غلط ہے اس سے مراد کیا کہ آٹھ شام کو آپ نے آٹھ سے لے کے نو بجے تک تو آپ نے ایک کام کرنا شروع کیا اور نو سے دس تک اس کام کو انڈو کرنا شروع کر دیا اور پھر دس سے پہ دوبارہ آٹھ پہ تو دوبارہ آٹھ بجے تو آپ واپس پہنچ نہیں سکتے ٹھیک ہے نا تو یہ جو لوپنگ ہے یہ یہاں پر الاؤ نہیں ہوتی ہے ہم نیٹ ورک کی جب بات کر رہے ہیں سی پی ایم کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس سکسیڈنگ ایکٹیویٹیز جاتی ہے یعنی آگے کی طرف ہی جائیں گے یہ اگر کسی جگہ پہ آ گئی تو اس جگہ بہت زیادہ کوئی بلنڈر ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ خیال رکھیے گا کہ یہ لوپنگ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کس جگہ پہ ہوگی کہاں پر ہوگی وہ میں آپ کو ایک آدھ ایگزامپل ضرور بتاؤں گا لیکن یہ لوپنگ کو ہم نے کیا کرنا ہے اوائڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو لوپنگ سے مراد یہ ہے کہ واپس اسی سرکل کے اندر آپ چکر پہ چکر لگاتے جا رہے ہیں یہ جناب eight to nine nine looping کی ایگزامپل تھی اس کے بعد یہ ڈینگلنگ ہے ڈینگلنگ کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے eight to nine nine eleven مطلب یہ ہوا اس سے کہ آپ نے 10 تو ایک اچیو کیا کوئی چیز آپ نے کمپلیٹ کرنی تھی لیکن یہ الیون کیا چیز آ گئی یا اگر ٹین کو آپ چھوڑ دیں ٹین تو آگے جا ہے کہ ٹین کے بعد ٹویلو ہو جائے گا ٹویلو کے بعد فورٹین کچھ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں لیکن 11 کوئی ایک بائی پروڈکٹ یہاں پہ آ گیا یہ اس طرح کی چیز الاؤ نہیں ہوتی اسے ڈینگلنگ کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس کو ذرا دھیان رکھنا ہے کہ یہ اگر اس طرح کی وقت سچویشن آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے ڈینگلنگ کہیں گے کہ مثال کے طور سے کہ آپ نے ایک پروسیس کر رہے ہیں اگر آپ اس کی ایگزامپل لے لیں جو ہم نے دیکھا تھا نا آئل کا انٹیگریٹڈ پلاننگ جس کی بات کر رہے تھے کہ آئل سیکٹر تھا آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے کوئی ریفائنری کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی چیز آ گئی کیا چیز آ سکتی ہے مثال کے طور سے مثال کے طور سے ایک مشینری خراب ہو گئی ایک چیز ٹوٹ گئی اب بریک ہونے کے بعد یہ کیا چیز اسکریپ ایک بچ گئی ٹھیک ہے نا اب اس اسکریپ کا بھی ڈسپوزل کرنا ہے آپ نے یہ اس قسم کی چیز اگر سچویشن آ جائے جو کہ مین پروجیکٹ ایک کوئی حصہ نہیں ہو اس کے ایک ایکٹیویٹی کا پارٹ نہیں ہو تو اس میں اس کو کہتے ہیں ڈینگلنگ اب یہاں پہ جو ایکٹیویٹی میں نے دکھائی ہے آپ کو الیون الیون یہی سمجھ لیں کہ اسکریپ کوئی چیز بچ گئی ہے اس کو آپ نے کسی صورت سے بیچنا ہے گھر کے اندر آپ کیا کرتے ہیں مثال کے طور سے آپ گھی کا ٹین لے کے آتے ہیں نا بیسک پرپز تو یہ ہوتا ہے کہ گھی کو استعمال کریں گے آپ کھانا پکائیں گے کھانا پکیں گے کھانا کھا لیں گے لیکن وہ جو خالی ٹین بچ گیا اب اس کا بھی ڈسپوزل تو کرنا ہے نا اس کو کیسے ڈسپوزل کریں گے یا تو آپ کسی جو لوگ اسکریپ میں ڈیل کرتے ہیں ان کو دے دیں گے یا آپ کسی کو ویسے ہی دے دیں گے یا کوڑے میں پھینک دیں گے لیکن اس کو ڈسپوز کرنا ہے تو اس طرح کی ایکٹیویٹی اگر کہیں ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں ڈینگلنگ کہتے ہیں یہ اس میں جو الیون ایکٹیویٹی ہے یہ main part of the project کے کانسیپٹ کا نہیں ہے الیون پہ ٹرمنیٹ نہیں ہو رہی وہ کہیں آگے جا رہی ہے twelve thirteen fourteen fifteen sixteen پہ جا کے کہیں ٹرمنیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد اس طرح کی اگر سچویشن ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مرج نوٹس ٹھیک ہے مرج نوڈ یہ الیون کیا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہو رہی ہیں اب مرج نوڈ سے مثال کیا ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ دیکھیں کہ گاڑی جب نکل کے آتی ہے کار کسی پروڈکشن لائن سے بن کے آ رہی ہے تو فرسٹ کلاس بہترین symbol A one two thousand four two thousand ten کے ماڈل کی گاڑی نکل کے آ رہی ہے لیکن اس کے اندر کیا چیز ہے وہ گاڑی اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کے باڈی کے کمپونیٹس نہیں آئے وہ اس وقت نہیں بن سکتی جس وقت تک کہ اس کے انجن نہیں آئے وہ اس وقت تک نہیں بن سکتی جس وقت تک کہ اس کے الیکٹریکل کمپونیٹس نہیں آئے یا الیکٹرانکس کمپونیٹس نہیں آئے تو وہ ساری کی ساری چیزیں کسی ایک جگہ پہ آ رہی ہے اب اس کو الیون کو آپ سمجھ لیں تھوڑی سی دیر کے لیے یہ ایک پروڈکشن فیسلٹی ہے کراچی کے اندر پورٹ قاسم میں کوئی پلانٹ لگا ہوا ہے جہاں سب جگہ سے چیزیں آ رہی ہیں اور الٹیمیٹلی ایک چیز نکل رہی ہے اور وہ ہے کار تو مرج نوڈ وہ ہے جس میں بہت ساری ایکٹیویٹی آ کے ایک جگہ مرج ہو جائیں اور اس کے بعد دوسری ایکٹیویٹی چلے مطلب الیون نمبر نوڈ ہے ہمارا آخری والا ایٹ نائن ٹین ہمارے پاس اس کے کیا ہے نوڈ ہے اور الیون جو نوڈ ہے ہمارے پاس اس کے بعد جو ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے وہ سکسیڈنگ ایکٹیویٹی ہوگی اور وہ ڈپینڈنٹ ہے پیچھے کی ساری ایکٹیویٹی پہ یعنی نائن ٹو الیون اگر کمپلیٹ ہوگا تو الیون سے آن ورڈ کام چلے گا nine to eleven activity complete ہوگی تو پھر آگے کام چلے گا ten to eleven activity complete ہوگی تو پھر آگے کام چلے گا تو یہ جناب چیزیں دیکھ لیجیے گا اس کو ہم نے کیا کہا ہے مرج نوڈ کہا ہے کس کو کہا ہے الیون نمبر جو ہمارے پاس ہے یہ مرج نوڈ ہے ایٹ نائن ٹین اس کے پرسیڈنگ نوڈس ہیں اور eleven node is the merge node جس میں بہت ساری چیزیں آ کے ایک جگہ پہ مرج ہو جاتی ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ ایک ٹرمینس ہے نا بس کا ٹرمنل الٹیمیٹ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں سے وہاں پہ کیا کیا پیسنجرس آئے پیسنجر آنے کے بعد آخر میں ایک اور چیز چل پڑی اگر آپ لاہور میں فرض کیا بادامی باغ پہ کھڑے ہوئے یا اسلام آباد میں آپ پیر ودائی کے اڈے پہ کھڑے تو وہاں مختلف جگہوں سے لوگ آتے اور آخر میں پھر پیر ودائی سے اسلام لاہور کے لیے بس چل پڑتی ہے ٹھیک ہے اس وقت تک نہیں چلتی جب تک کہ وہ ساری کمپلیٹ یا فل نہیں ہو جاتی یہ تو میں نے ویسے ایگزامپل دی تھی لیکن انڈسٹری کے اندر فیکٹری کے اندر بہت جگہوں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد کریں بس نوڈ یہ اس کے الٹا ہے کہ اب آپ چلیں اسلام آباد سے یا راول پنڈی سے پیر ودائی سے اور لاہور پہنچ گئے لاہور پہنچنے کے بعد کیا ہوا آپ نے وہاں پہ آئے اور وہاں پہ پیسنجر اتر کے جانا شروع ہو گئے کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا تو اس کو کہتے ہیں بس نوڈ یہاں سے ایک ایکٹیویٹی آئی اور ایکٹیویٹی کے بعد بہت ساری ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی اب اس کی ایک اور مثال لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور سے کہ کراچی کے اندر شپ آتا ہے شپ آنے کے بعد وہاں پہ اینکر کرتا ہے اور چیزیں اتارنی شروع کر دیتے ہیں اب وہ ہو سکتا ہے کہ کئی فیکٹریز کے لیے کوئی کمپوننٹس لے کے آئے اور کئی اور جگہ پہ کام ہونا شروع ہو جائے اس کے اس کے ایک اور مثال سکتے ہیں اسٹور اسٹور کے اندر بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں بہت ساری جگہوں پہ یہ آپ کے پاس بس نوٹ کے ایک جگہ سے بہت ساری چیزیں اوریجنیٹ ہوتی ہیں فائیو ٹو نائن ایک انیشیل ایکٹیویٹی ہے اور nine to ten nine to eleven اور نائن ٹو ٹویلو جو ایکٹیویٹی ہے نا یہ کیا ہوئی ہے یہ اوریجنیٹ ہوئی ہیں from nine from five to nine is the original activity ایک اور ایک سے بہت زیادہ جو ہو گئے اسے کیا کرتے ہیں میتھمیٹکس ہے ون ٹو مینی اور وہ تھا مینی ٹو ون یہ ایک ایگزامپل آپ کی اسکرین پہ آئے گی یہاں پر بھی ہے لیکن اس سو غور سے دیکھیں کہ یہ ہم نے ایک نیٹورک ڈرا کیا ہے یہ نیٹورک کیا ڈرا کیا جس کے اندر نوٹس ہیں آپ کے پاس ون ٹو ٹو ہے ایک ایکٹیویٹی ہے ٹھیک ہے نا ون ٹو ٹو اس ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن جو ہے وہ ففٹین ڈیز یا سکسٹین ڈیز جو بھی ہے اسی طریقے سے one one to two three ایک ایکٹیویٹی ہے الیون بھی ایکٹیویٹی ہے یعنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں کیا one to two activity start کر سکتے ہیں آپ تیار ہیں آج ون ٹو تھری بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور ون ٹو الیون بھی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اب ون سے آپ ٹو نوٹ پہ پہنچ گئے یعنی one to two activity complete ہو گئی اب ٹو ٹو ایٹ ایکٹیویٹی اس وقت اسٹارٹ ہوگی جبکہ one to two activity complete ہو جائے گی یعنی کہ جو نوٹ ون اور ٹو کے درمیان پندرہ دن کا ٹائم ہے وہ ٹائم کمپلیٹ کریں گے وہ چیز مکمل کریں گے تو پھر کیا کریں گے پھر آپ two to eight activity start کریں گے یہ جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہے فگر یہ ڈائگرام آپ کے اس پلازما پہ بھی آئی آپ کے اسکرین پہ بھی آئی ہوگی اس کے اندر یہ ایک نیٹورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے اس نیٹورک کے اندر کیا چیزیں تین چیزیں ہیں ہمارے پاس نوٹس ہیں نوٹس کے نمبر دیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آرٹس دی ہوئی ہیں یہ ہمارے پاس برانچز دی ہوئی ہیں ان کو ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے اسٹارٹ کرتے ہیں ون سے لے کر اور آپ کے پاس یہ الیون تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے اوپر دیکھیں کچھ فگر لکھے ہوئے یہ فگر کاسٹ ہو سکتی ہے اور یہ فگر آپ کے پاس ٹائم بھی ہو سکتا ہے یا ڈیوریشن بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ ڈیوریشن کو ریپرزینٹ کرے گی یعنی اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہیں بارہ لکھا ہوا ہے کہیں آٹھ لکھا ہوا ہے کہیں سات لکھا ہوا ہے ٹو ٹو ایٹ پہ دیکھ لیں یا آپ تھری ٹو الیون پہ دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ نمبرس لکھے ہوئے ان نمبرس کو ہم کیا کہتے ہیں نارملی ڈیوریشن کہتے ہیں تو اب یہ جو بات ہو رہی تھی اب ڈیوریشن کے بعد سب سے جو ہاں، اہم سوال ہے کہ یہ ایک کام ہے یہ کتنے دن میں ہو جائے گا یا اس کی کیا کاسٹ آئے گی تھوڑی دیر کے لیے کاسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹائم میں ڈیل کر رہے ہیں تو یہ کتنی دیر میں یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی جس میں آپ ون سے اسٹارٹ کریں گے ٹو ٹو سے اسٹارٹ کریں گے تھری تھری سے اسٹارٹ کریں گے so on so forth ultimately eleven پہ پہنچ کے کوئی چیز آپ نے ڈلیور کرنی ہے یہاں سے اسٹارٹ کرنی ہے یہاں پہ کمپلیٹ کرنی ہے تو ٹوٹل ٹائم کتنا ہوگا ٹھیک ہے نا پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کتنا ٹائم ہوگا تو اس کو ہم انالائز کرتے ہیں اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل پروجیکٹ ٹائم کتنا ہوگا ٹوٹل اس کا اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی کم سے کم کتنی ہوگی زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی ٹھیک ہے نا آپ کو کوئی کام دیا جاتا ہے کوئی کام سائن کیا جاتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ جلدی سے جلدی کب کر لو گے آپ کہیں گے چھ دن میں یہ اس صورت میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کو پتا ہو کہ ساری چیزیں کتنے کتنے ڈیوریشن میں ہو جائیں گی اور آپ کے پاس پرانا ڈیٹا موجود ہے آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس موجود ہے ٹھیک ہے نا نا وی اسٹارٹ یہی ہمارے پاس ہے آپ کے پاس کیا چیز وہی نیٹ ورک دیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ پہلے ایونٹ ون کسی وقت بھی اسٹارٹ ہو سکتا ہے یعنی نوڈ ون کسی وقت بھی آج اسٹارٹ کر لیں کل کر لیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے you are at liberty you can start any time یعنی کہ اس کے لیے زیرو ٹائم چاہیے کہ it can start just now without any time zero لیکن جب ٹو دیکھیں اب ٹو نوٹ پہ آپ پہنچیں گے ٹو نوٹ کے بعد جو بھی ایکٹیویٹی آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے وہ سولہ دن سے پہلے یا سولہ گھنٹے سے پہلے اسٹارٹ نہیں کرنی کیونکہ ون ٹو ٹو ایکٹیویٹی جو ہے وہ سولہ گھنٹے یا سولہ دن لیتی ہے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے لے لیں کہ یہ سولہ دن ہے ٹھیک ہے نا یونٹس ہمارے پاس کیا ہے ڈیز ہیں یہ ہمارے پاس جو اس پہ لکھا ہوا ہے یہ ڈیوریشن ہے we are dealing in time ابھی کاسٹ کی بات نہیں کر رہے ہم ڈیز کی بات کر رہے ہیں یونٹس کے اندر ڈیوریشن میں ڈیز ہے تو ون ٹو ٹو ایکٹیویٹی جو ہے وہ کتنے دن لیتے ہیں سولہ دن لیتے ہیں تو سولہ دن سے پہلے تو آپ ٹو کے بعد کی ایکٹیویٹی کمٹ نہ کریں اگر آپ نے ٹو کے بعد کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کمٹ کر دی کہ ہم پندرہویں دن شروع کر دیں گے بارہویں دن شروع کر دیں گے تو آپ غلط کریں گے تو you can not start unless until this whole activity from one to two is complete and which require at least sixteen days of work ٹھیک ہے جی تو سولہ دن کا آپ کو ٹائم رکھنا چاہیے اپنے پاس اسی طریقے سے ایکٹیویٹی تھری جو ہے یا نوٹ تھری کے بعد کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کتنے دن کیونکہ ٹو ایکٹیویٹی جو ہے it it takes requires days تو تو یہ دن اس کو چاہیے کم سے کم بیس دن آپ اس کو دیں دن سے کم کی بات کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم آئے گا تو آپ کہیں گے ون ٹو تھری ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم سے کم بیس دن تو تین کے بعد جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ بیس دن کے بعد شروع کریں اگر آپ نے کسی لوگوں کو ہائر کرنا ہے کسی لوگوں کو بلانا ہے تو آپ کہیں بیس دن کے بعد آئیے گا ٹھیک ہے جناب آگے چلیں اسی طریقے سے اب ایکٹیویٹیز نوٹ سیون پہ اگر آپ پہنچیں نوٹ سیون پہ پہنچیں گے تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ ون ٹو تھری جائیں یا ون ٹو تھری اور سیون پہنچ جائیں لیکن ون ٹو تھری جب آپ کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹی اس کے لیے ڈیوریشن ٹائم ٹوینٹی ہے اور تھری ٹو سیون ایکٹیویٹی کے لیے ٹائم آپ کے پاس ففٹین ہے تو سیون کے بعد کی کوئی بھی ایکٹیویٹی وہ تھرٹی فائیو ڈیز چاہیے کیسے کیونکہ ون ٹو تھری آپ کے پاس ٹوینٹی ہو گیا پلس تھری ٹو سیون آپ کے پاس ففٹین ڈیز مور چاہیے تو ٹوٹل آپ کے پاس کتنے ہو گئے تھرٹی فائیو ہو گئے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں فردر کہ ایٹ نوٹ ایٹ پہ جا کے دیکھیں کہ نوٹ ایٹ کے ایونٹ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد کتنا ٹائم چاہیے یعنی ایٹ کے بعد اگر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے کوئی آپ نے کوئی ایونٹ کرنا ہے کوئی پروگرام کرنا ہے تو کتنے دن کے بعد شروع کر سکتے ہیں لیکن ایٹ نوٹ جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایکٹیویٹی کس کے اوپر ٹو ٹو ایٹ کے اوپر اور ایٹ جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے کس پہ ون ٹو تھری پہ اور اسی طریقے سے eight is also dependent from one dash three dash seven یعنی کہ ایٹ ایک ایسا امپورٹنٹ نوڈ ہے جس میں تین جگہ سے چیزیں آ رہی ہیں تین جگہ سے ان پٹ آ رہا ہے ایک ان پٹ آ رہا ہے نمبر ٹو نوڈ سے ایک ان پٹ آ رہا ہے نمبر تھری نوڈ سے ایک ان پٹ آ رہا ہے نمبر سیون نوڈ سے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک جگہ سے کچھ ٹائم آ رہا ہے دوسری جگہ سے کچھ ٹائم آ رہا ہے تیسری جگہ سے کچھ ٹائم آ رہا ہے اور ان تینوں میں سے ہمارے پاس کیا کیا ٹائم آ رہا ہے ایک ٹائم آ رہا ہے تھرٹی ون ایک ٹائم آ رہا ہے تھرٹی اور ایک ٹائم آ رہا ہے تھرٹی ایٹ تو ہم نے کون سا ٹائم لینا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے وہ ٹائم لینا ہے جو ہمارے پاس میکسیمم ہے میکسیمم ٹائم کیوں لیں گے میکسیمم ٹائم اس لیے لیں گے کہ اگر آپ نے فرض کیا کہ ایک جگہ سے میکسیمم ٹائم آ رہا ہے اور دوسری جگہ سے کم آ رہا ہے کم کو لیں گے تو میکسیمم والا تو بعد میں پہنچے گا آپ یہاں سے جا چکے ہوں گے ٹھیک ہے ایسے نہیں کر سکتے اور آپ اسٹارٹ ہی نہیں کر سکتے تو ہم نے کیا کرنا ہے we will have to take the highest time اور دا میکسیمم ڈیوریشن پاسبل تو ایٹ کے بعد کی جو بھی ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہوگی کمٹ وہ کب کریں گے تھرٹی ایٹ کے بعد کریں کیونکہ میکسیمم آف تھرٹی ون اور تھرٹی اور تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ ٹھیک ہے یہ میں نے کیا بات کہی ہے کہ یہاں پر آپ نے رک کے دیکھنا ہے ساری ڈیوریشن کیلکولیٹ کرنی ہے کہ ایٹ کے اندر جو ایکٹیویٹی سیون سے آ رہی ہے ایٹ کے اندر جو ایکٹیویٹی تھری سے آ رہی ہے ایٹ کے اندر جو ایکٹیویٹی ٹو سے آ رہی ہے اس کی ٹوٹل ڈیوریشن کیا ہوگی تو ایک جگہ سے ہم نے دیکھا تھرٹی ایٹ ٹائم چاہیے ایک جگہ سے دیکھا تھرٹی ٹائم چاہیے ایک جگہ سے تھرٹی ون تو ہم نے اس کا میکسیمم لے لیا اور میکسیمم ہمارے پاس 38 آیا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 8 کے بعد کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ 38 کے بعد ہوگی ٹھیک ہے اب آپ نے 11 میں دیکھ لیں اب 11 میں تین جگہ سے انپٹ آ رہی ہے ایک انپٹ آ رہی ہے 7 کے ذریعے ایک انپٹ آ رہی ہے 8 کے ذریعے اور ایک انپٹ آ رہی ہے نوٹ 1 سے پھر یہاں پہ بھی دیکھنا ہے تینوں کو ڈیوریشن کو کیلکولیٹ کریں اور میکسیمم آپ کے پاس کیا ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس 30 آ سکتا ہے 41 ون آ سکتا ہے اور 50 آ سکتا ہے کیا آ سکتا ہے تھرٹی آ سکتا ہے ففٹی ون آ سکتا ہے اور ففٹی آئے گا ٹھیک ہے تھرٹی تو سب سے کم ہوا پھر اس کے بعد ففٹی آیا وہ اس سے زیادہ ہے تو ففٹی ون ہمارے پاس آیا یہ تین جو کیلکولیشن کی میں نے الیون uh, نوٹ کے ذریعے کہ آپ کے پاس ٹوٹل ڈیوریشن کتنی آئی آپ کے پاس ففٹی ون آئی کیونکہ یہ آپ کے پاس میکسیمم آیا ففٹی ون سے کم پہ اگر آپ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیں گے تو یہ پروجیکٹ ففٹی ون ڈے سے کم پہ نہیں ہوگا اگر آپ نے کسی سے کمٹ کر لیا تو آپ نے غلط کمٹ کیا ہے اور آپ الٹیمیٹلی اس کو فلفل نہیں کر سکے ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو 51 میں کرنا ہے ایڈیشنل ریسورسز لگائیں تو شاید آپ ٹائم پہ کمپلیٹ کر سکیں تو یہ جو میں نے بات کی چھوٹا سا فقرہ کہا اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو چیز یہ ہے کہ within the resources within the available resources you can not complete before fifty one days if you want to complete before fifty one days what you have to do resources تو یہ او آر کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ ایک تو آپ کو بتا دیتی کہ یہ آپ کے پاس جواب آیا اگر اس جواب کو آپ ٹیمپر کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آلٹرنیٹ ریسورسز پرووائڈ کرنے ہوں گے تو یہ اس سبجیکٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے تو یہ جناب یہاں پہ کریٹیکل پاتھ میتھڈ جو ہم پڑھ رہے ہیں جو نیٹورک کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پروجیکٹ تو ٹھیک ہے اتنی ڈیوریشن ہے لیکن اس کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں provided we could find alternate resources تو آدمی دیکھتا ہے نا زندگی کے اندر یہاں جس جگہ اس کو پروفٹ نظر آتا ہے جہاں منافع نظر آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں سے پیسہ لگاؤ منافع زیادہ مل جائے گا اور پھر وہ پیسہ جو بورو کرتا ہے واپس بھی کر دیتا ہے لیکن کسی وجہ اسٹریپ میں آ جاتا ہے کہ وہ یہاں پر اس کو ایک کیلکولیشن صحیح نہیں ہوتی ہے اور وہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہاں پروفٹ ہوگا آپ یہاں سے بورو کر لیں لیکن وہ صحیح میچ نہیں کرتا تو پھر آج ٹریپ میں پھنس کے قرض کے اس میں پھنس جاتا ہے اور کسی جگہ پہ وہ بروک بھی ہو سکتا ہے یا بینک وغیرہ بھی ہوتے ہیں کمپنیز کی آپ نے مثال دیکھی ہوگی سنی ہوگی پڑھی ہوگی بہت ساری کمپنیز بینک ہیں اسی طرح کے کے فالس اس اندر پھنس کے جب وہ چیزوں کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں میتھمیٹکس جو ہوتا ہے نا وہ بالکل اسپیسیفک بتا دیتا ہے او آر جو ہوتا ہے وہ آلٹرنیٹ میتھڈ بھی آپ کو بتا دیتا ہے تو جناب آتے ہیں پھر اپنی اس ایگزامپل کی طرف تھوڑا سا اس کو فردر اینالائز کرتے ہیں اب اینالائز کیا کرتے ہیں ہم نے کہا کہ ارلیسٹ پاسبل ٹائم کتنی جلدی آپ ختم کر سکتے ہیں اس کو تو وہ ہم کیسے حاصل کریں گے ہم دیکھیں گے کہ بائی لانگسٹ چین سب سے جو بڑی چین آپ کے پاس آئے گی اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی سے جلدی ختم کر سکتے ہیں آپ نے یہاں دیکھا کہ 51 ون ڈیز آیا اس سے کم پہ ہم یہ کام کمپلیٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ الیونتھ نوڈ پہ اگر آپ نے پہنچنا ہے تو 51 ون ڈیز سے پہلے آپ وہاں پہ نہیں پہنچ سکیں گے اگر پہنچیں گے تو انکمپلیٹ سے پہنچیں گے ٹوٹل آپ کے پاس جواب نہیں آئے گا اس کے بعد بیکورڈ پاس جائیں پیچھے آپ جانا شروع کریں کہ آپ نے الیون نوٹ پہ دیکھا پھر اس کے بعد اس سے پیچھے جو ہے سیون پہ دیکھیں ایٹ پہ دیکھیں تھری پہ دیکھیں ٹو پہ دیکھیں ون پہ دیکھیں ون تو کسی وقت بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں جلدی سے جلدی اسٹارٹ کر سکتے ہیں جلدی سے جلدی کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو ففٹی ون آیا اس کے بعد پھر الیون کے بعد اگر آپ ایٹ دیکھیں وہ تھرٹی نائن ڈیز آئے گا سیون جو ہے تھرٹی فائیو ڈیز آئے گا اور اس کے بعد تھری جو ہے twenty days and so on so forth تو یہ آپ کے پاس مختلف بیکورڈ پاس پیچھے واپس جانے کی کرے یعنی بیک ٹریک کرنے کی کوشش کرے پہلے تو آپ آگے گئے تھے نا وہاں سے ون سے اسٹارٹ کیا تھا اور آپ الیون پہ پہنچ گئے تھے اسی طریقے سے الیون سے اسٹارٹ کریں اور پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو بیکورڈ پاس کے ذریعے بھی یہ چیز پتہ چل جائے گی جسے کہتے ہیں لیٹسٹ ٹائم آپ کو وہاں سے مل جائے گا تو یہ آپ کے پاس دو چیزیں میں نے بتائی ارلی اسٹارٹ ٹائم اور لیٹسٹ پاسبل ٹائم کہ کون سی بھی ایکٹیویٹی کس وقت کس جگہ پہ کہاں پر کمپلیٹ ہوگی یہاں پہ کلیئر ہے یہ ابھی فردر اور اس پہ ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا اور کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی ٹاپک پہ دوبارہ سے آتے ہیں ابھی ٹائمس کی باتیں ہو رہی ہیں تو تین چار ٹائمس ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایکٹیویٹی کے ٹائمس ہیں ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ون ٹو ٹو دو تین چیزیں اس میں کہتے ہیں کہ ایک تو ایکٹیویٹی آن نوٹس ہے اور ایکٹیویٹی آن آرٹس ہے تو یہ ایکٹیویٹی کی بات ہو رہی ہے ون ٹو ٹو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں نا دو آپ کے پاس سرکل ہے ان کو ملا دیتے ہیں ہم ایرو کے ذریعے تو اس کو پورے کو ایکٹیویٹی کہتے ہیں اس طرف فرض کیا آئی نوڈ ہے اس طرف جے نوڈ ہے اس کو ملایا ہوا ہے تو اس کو ایک ایکٹیویٹی کہیں گے تو اس ایکٹیویٹی کے اندر ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم کیا ہے یہ جو ایکٹیویٹی پوری ہے کہ یہاں سے اسٹارٹ کر کے یہاں تک آپ کب تک پہنچیں گے کب اس ایکٹیویٹی کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں پوری ایکٹیویٹی کو earliest possible time at which an activity can start and is given by the earliest time of the tail event اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کے پاس ایک ایونٹ ادھر ہے ایک ایونٹ ادھر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیل ایونٹ کہتے ہیں اس کو ہم ہیڈ ایونٹ کہتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ سب سے پہلے ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم کسی ایکٹیویٹی کو دیکھنا ہے کب اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا ٹیل ایونٹ کیا ہے کس وقت آپ اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ وہاں سے آپ کو مل جائے گا earliest possible time at which an activity can start ٹھیک ہے از ارلیسٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں آپ نے فرسٹ کے دوڑنا ہے کب شروع کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد ابھی تو وہ آپ آپ کے کے کو دے گا ارلیسٹ ارلیسٹ ٹائم ٹائم اس اس بعد فنش کی ایکٹیویٹی کو یعنی کہ ون سے ٹو تک آپ کب پہنچ سکتے ہیں یہ تو اسٹارٹ ٹائم میں نے بتایا کہ ارلیسٹ فنش ٹائم کتنی جلدی آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں earliest possible time at which an activity can finish and is given by adding the duration time to the earliest start time اب ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم آپ نے دیکھ لیا کہ دو بجے شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک کام آپ دو بجے شروع کر سکتے ہیں اس ایکٹیویٹی کا پورے کا ٹائم چھ ہے تو چھ گھنٹے اور تو دو بجے تو اسٹارٹ ہوگا اس سے پہلے تو اسٹارٹ ہی نہیں ہو سکتا plus six hours more eight آٹھ بجے سے پہلے کام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اگر آٹھ بجے سے پہلے کا ٹائم دیں گے تو آپ غلط ٹائم دیں گے ٹھیک ہے ڈیوریشن کو یہ ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا مل جاتا ہے ارلیسٹ فنش ٹائم مل جاتا ہے ٹھیک ہے جناب تیسری ڈیفینیشن جو ہے لیٹسٹ فنش ٹائم یار کتنی سستی کرو گے کتنی دیر کے بعد ختم کرو گے آخری بتاؤ کب تک یہ کام کمپلیٹ ہوگا آپ جاتے ہیں نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا درزی کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ نے کپڑے نہیں دیے مجھے ٹائم پہ میرا فنکشن مس ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن آپ بتاؤ کب دے دو گے تو کہے گا صاحب اس کو کم سے کم چھ گھنٹے تو اور لگیں گے آج تو میں کام نہیں کر سکتا کل صبح اسٹارٹ کروں گا صبح کو کل دس بجے اسٹارٹ کروں گا چھ گھنٹے لگیں گے تو چار بجے آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے تو latest event time of the head event کہ آخر میں آپ بتائیں گے کس وقت آپ یہ کام کمپلیٹ کریں گے لیٹسٹ ٹائم کہ آپ مجھے بتا دیں یہ آخری چیز ہوتی ہے نا تو what latest latest finish time time and start یہ جو ابھی نے بات کی تھی کی اس سے یار تم کب اسٹارٹ کر سکتے ہو وہ کہے گا جی میری مشین خراب ہے میرا کاریگر نہیں ہے میری دکان میں کرایہ نہیں دیا ہوا ہے وہ دکان بند ہے بہت سارے بہانے ہوں گے اس کا کہ یار سب چیزیں حل کرنے کے بعد یہ بتاؤ کب کام شروع کرو گے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی اچھے کاریگر کو لے کے آتے ہیں اس سے سوچتے ہیں کہ کمرے کے اندر کوئی ڈیزائننگ وغیرہ کروائیں وہ کہتا ہے میں یہاں پر بھی بزی ہوں یہاں پر بھی بزی ہوں یہاں پر بھی بزی ہوں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بتا دو یار کب تم اسٹارٹ کب کر سکتے ہو لیٹ اسٹارٹ ٹائم وہ کہے گا جی اس مہینے کی میں پندرہ تاریخ کو اسٹارٹ کر سکتا ہوں اس سے پہلے نہیں کر سکتا تو دس از دا لیٹسٹ اس نے ساری چیزیں کیلکولیٹ کر لی ہیں اور آپ کو بتایا ہے latest possible time by which activity start by subtracting finish latest finish time جو آپ کے پاس ہے کب ختم ہوگا اس میں سے ڈیوریشن کو مائنس کر دیں تو آپ کے پاس یہ ایکٹیویٹی پتہ چل جائے گا وہی کامن ہیں کامن ورڈس ہیں جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اب یہی چیزیں میں نے اس ایگزامپل کے اندر دی ہوئی ہے اسکرین کے اوپر آئی ہے اس کے اندر بھی وہی لکھا ہوا ہے ہم نے وہی ایکٹیویٹی دیکھی جو بھی میں نے لی تھی نا فگر اسی فگر کے اندر میں نے دیکھا کہ ارلی اسٹارٹ ٹائم کب ہے اور لیٹسٹ فنش ٹائم کب ہے اسی طریقے سے لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم کب ہے اور لیٹسٹ فنش ٹائم کب ہے یہ چاروں ٹائم جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اس ایکٹیویٹی کے اندر اس پورے پروجیکٹ کے اندر کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے کتنا ٹائم بچے گا کتنا آپ کے پاس ویریشن ہے یعنی آپ کے پاس کتنی گنجائش ہے اس کے اندر تھوڑا سا پلے کرنے کی اگر ایک ایکٹیویٹی آپ کو پتا ہے کہ دس دن میں کمپلیٹ ہو سکتی ہے اور آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے پندرہ دن کا تو آپ پانچ دن تھوڑا سا ریلیکس ہو سکتے ہیں یا پانچ دن ڈھونڈ کسی کاریگر کو ڈھونڈنے میں استعمال کر سکتے ہیں یا وہ پانچ دن جو ہے کسی اور کام میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن دس دن کا کام ہے پندرہ دن میں کرنا ہے لیکن پندرہ دن سے اگر سولہ دن میں ہوگا تو پھر آپ کو پینلٹی پڑ سکتی ہے تو یہ کوشش کرنا ہے کہ پانچ دن جو آپ کے پاس ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے لیکن یہ جو دس دن ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے یہ جو نوٹ بنا ہوا ہے اور یہ آرکس بنی ہے آرکس کے اوپر تو ڈیوریشن لکھی ہے لیکن ہر نوٹ کے اوپر دو دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ایک اوپر لکھا ہوا ہے اور ایک نیچے لکھا ہوا ہے یعنی ارلی ٹائم اور latest start time earliest finish time اور لیٹسٹ فنش ٹائم یہ نوٹس پہ لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو میں نے ابھی ڈیفینیشن دی تھی نا ٹائمس جب تھا ٹائمس ایکٹیویٹی کا ہوتا ہے یہ خیال رکھیے گا ٹائمس نوٹ پہ نہیں ہوتا ہے یہ جو نوٹ پہ ٹائم لکھے یہ ڈفرنٹ ٹائم ہے اور جو ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوگا وہ ڈفرنٹ ہوگا ہر ٹائمس کے ساتھ میں نے اوپر ایکٹیویٹی لکھی ہوئی تھی تو جب بھی آپ ایکٹیویٹی کی بات کریں اس کے ٹائمس کی بات کریں تو یہ نوٹ کیجیے گا کہ ایکٹیویٹی ٹو ٹو ایٹ کے ٹائمس ہوں گے یعنی ٹو ٹو ایٹ ایکٹیویٹی ہے ٹو نوٹ ادھر ہے ایٹ نوٹ ادھر ہے اس کے اندر earliest start time earliest finish time latest start time latest finish time تو یہ ذرا سے خیال رکھیے گا میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ میں نے چار ٹائم آپ کو بتایا start time earliest finish time time latest latest start finish time یہ کس کے کے ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے ایک نوٹ ادھر ہے ایک نوٹ ادھر ہے اس کے بیچ میں ایرو ہے تو یہ ایکٹیویٹی کب اسٹارٹ ہوگی کب فنش ہوگی لیٹسٹ کب اسٹارٹ ہوگی لیٹسٹ کب فنش ہوگی تو یہ چاروں ٹائم ایکٹیویٹیز کے ہوتے ہیں یہ خیال رکھیے گا یہ نوٹس پہ کنفیوز نہ ہوئیے گا آگے چلے جناب اس کو ہم نے آپ کے لیے بتایا کہ کیسے اس کو ڈرا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس ایکٹیویٹی ون ٹو ٹو ہے اس کی ڈیوریشن سکسٹین ہے اس کا لیے اسٹارٹ ٹائم زیرو ہے لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم ایٹ ہے یعنی کہ آٹھ دن کے بعد بھی آپ اسٹارٹ کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ون ٹو ٹو ایکٹیویٹی کے اندر ارلیسٹ فنش ٹائم آج اسٹارٹ کر دیں گے سولہ دن میں ختم کریں گے آٹھ دن کے بعد اسٹارٹ کریں گے ٹوئنٹی فور اسی طریقے سے ون ٹو تھری ایکٹیویٹی جو ہے اس کی ڈیوریشن ٹوینٹی ہے آج اسٹارٹ کر سکتے ہیں آج ہی فنش کر سکتے ہیں ٹوینٹی اس کا لیٹسٹ فنش ٹائم ہے ٹوینٹی اس کا ارلیسٹ فنش ٹائم ہے ون ٹو الیون ایکٹیویٹی ہے یہ تھرٹی اس کی ڈیوریشن ہے آج اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور latest start time twenty one days کے بعد ہے اس کی جو ارلیسٹ فنش ٹائم اگر آج اسٹارٹ کریں گے تو تھرٹی ڈیز کے بعد کمپلیٹ ہوگا ٹوئنٹی ون ڈیز کے بعد اسٹارٹ کریں گے تو ففٹی ون ڈیز کے بعد کمپلیٹ ہوگا تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کو ہم نے کیا کیا آپ کے لیے کوئی اور دیکھ لیتے ہیں ایک اور کہ سیون ٹو ایٹ ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا اس کی ڈیوریشن تین دن ہے صرف یعنی سیون ٹو ایٹ ایکٹیویٹی جو ہے سیون نوٹ ادھر ہے ایٹ نوٹ ادھر ہے اس کی ڈیوریشن کیا ہے تھری ڈیز ہے یہ کب اسٹارٹ کر سکتے early start time is thirty five latest start time is thirty six earliest finish time is thirty eight and latest finish time is thirty nine تو ساری ایکٹیویٹیز ون ٹو الیون سب ہم نے کیلکولیٹ کر دی ہے اس کے لیے کیا چیز ڈیوریشن دی ہوئی تھی ہمیں ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم ہم نے کیلکولیٹ کیا ارلیسٹ فنش ٹائم کیلکولیٹ کیا لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم اور لیٹسٹ فنش ٹائم کیلکولیٹ کیا آپ نے یہ جو آپ نے ابھی دیکھا کہ میں نے کوئی بھی ایکٹیویٹی لی ون ٹو ٹو لے لی یا ٹو ٹو فور لے لی یا ون ٹو الیون لے لی اس ایکٹیویٹی کے اندر کیا چیز کی ایک ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم ایک لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم ایک ارلیسٹ فنش ٹائم ایک لیٹسٹ فنش ٹائم اس سے کیا فائدہ کیا ہوا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے یہ پتا چل سکتا ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی اس کے اندر ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم اور لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم یعنی ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم تو آج اسٹارٹ کر سکتا ہوں لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم چھ دن کے بعد کر سکتا ہوں تو میرے پاس چھ دن کی مہلت ہوئی اب چھ دن کے اندر میں اپنے آپ کو ارینج کر سکتا ہوں آرگنائز کر سکتا ہوں لیکن کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم اور لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم ایک ہی ہوگا تو اس میں تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی کہ آج ہی اگر کوئی چیز شروع کرنی ہے تو کرنی ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے یا آپ سلیک نہیں کر سکتے یا آپ ریسٹ نہیں کر سکتے یا آپ ریلیکس نہیں کر سکتے یہ بھی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اس کے اندر جو کہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے جس کو ہم یہاں پہ سلیکنیس بھی کہتے ہیں یا سلیک کہتے ہیں یا فلوٹ کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن بھی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ کہاں سے آتے ہیں یہ اگر آپ کو ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم اور latest start time earliest finish time اور لیٹسٹ فنش ٹائم یہ ذرا سا دیکھیے گا کیئرفلی کیجیے گا کہ اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تھری ٹو فور ایکٹیویٹی جو ہے نا کہ تھری ٹو فور ایکٹیویٹی کرنے کے لیے آپ کب اسٹارٹ کر سکتے ہیں جب اس کی ڈیوریشن آپ کو دی ہوئی ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ بتائیں کب ختم کر سکتے ہیں ارلیسٹ اور لیٹسٹ تو اسی طریقے سے یہ وائس ورسا کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے یہ چاروں ٹائم ہر جگہ بہت اہم ہوتے ہیں اور ان کو کیلکولیٹ کرنا کسی جگہ کیلکولیشن میں کنفیوز نہ کیجیے گا کیونکہ فارمولا اگر ایک جگہ غلط لگا دیں گے تو آپ کے پاس پرابلمس آئیں گے ان چاروں ڈیفینیشن کو دیکھنے میں تو بڑی چھوٹی سی ہیں لیکن غور سے دیکھیے گا اور غور سے پڑھنے کے بعد یاد کیجیے گا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے لاسٹلی ونس اگین کہ اگر ایٹ ٹو الیون ایکٹیویٹی آپ کے پاس ہے اس کی ڈیوریشن ٹویلو ہے تو it can start on thirty eight day it can latest start by thirty ninth day and has to اگر آپ نے جلدی سے شروع کیا تو ففٹی ایٹ ڈے کمپلیٹ ہوگی اور لیٹسٹ ٹائم پہ اسٹارٹ کیا تو ففٹی ون ڈیز پہ تو اس پورے پروجیکٹ کی ڈیوریشن ففٹی ون ڈیز ہے ان پروجیکٹ کے اندر کچھ جو ہے آپ کے پاس امپورٹنٹ سے ایکٹیویٹیز ہیں ان ایکٹیویٹیز کو ہم دیکھیں گے اور ان ایکٹیویٹیز کے اوپر ہم نظر رکھیں گے وہ یہ جو میں نے امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز کی بات کی یہ ہمیں نشاندہی کرتی ہے کہ کچھ کریٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کریٹیکل ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنی ہے اگر وہ ان کریٹیکل ایکٹیویٹیز پہ نظر نہ رکھی گئی تو آپ کے پروجیکٹ کی ڈیوریشن بڑھ جائے گی آپ کو کسی جگہ پہ امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈائریکشن ہے سی پی ایم یا کریٹیکل پاتھ میتھڈ فائنڈ کرنے کی اس کو پڑھنے سے پہلے دو چار چیزیں اور ہیں اس کو ہم دیکھ لیں اس کو ہم فارملائز کر لیں تو پہلی چیز یہ کچھ نوٹیشن میں نے یہاں پہ آپ کو بتائی ہیں earliest time of tail event سمجھتے ہیں کہ آئی اگر یہاں پر ہے جے یہاں پر ہے یہ پہلا ہے یہ بات کا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیل ایونٹ اس کو کہتے ہیں ہیڈ ایونٹ ایرو یہاں سے اس سائڈ پہ جا رہا ہے تو ادھر آئی ہے ادھر جے ہے تو earliest earliest time time of tail event یعنی کا مطلب آج ابھی اس کو ہم کہتے ہیں آئی ای ٹھیک ہے آئی کا مطلب یہ ہوا ٹیل اور ای کا مطلب یہ ہوا earliest latest time of tail event I I is equal to I L I کا مطلب کیا ہوا وہی ٹیل ایونٹ اور ایل کا مطلب لیٹسٹ اسی طریقے سے آپ رائٹ سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس نوٹ کو جے کہیں گے جے کے نیچے اگر ای e لکھا ہوا ہوا یا سبسکرپٹ میں وہاں پہ لکھا ہے سفکس میں لکھا ہوا ہے جے ای e، اس کا مطلب ہوا کہ earliest time of head event اور اسی طریقے سے اگر جے ایل ہے تو latest time of the head event head اس طرف ہے ٹیل اس طرف ہے آئی جے تو یہ آئی ای آئی ایل جے ای جے ایل ہم آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں ڈیفائن کیے اس لیے ڈیفائن کیا کہ بعد میں اس کو مجھے استعمال کرنا ہے تو یہ چار نوٹیشن ہے آئی ای آئی ایل آئی سے مراد ہمیشہ ٹیل سے ہوگی جے سے مراد ہمیشہ ہیڈ پہ ہوگی ای سے مراد ارلیسٹ ہوگی ایل سے مراد لیٹسٹ ہوگی اب یہ ہم کچھ ڈیفینیشن آپ کو بتائیں گے جو میں نے ابھی بتایا کہ فلورس کے بارے میں سلیکس کے بارے میں فلورس کے تھوڑا سا ایک تقویت ملتی ہے آدمی کے پاس کچھ وقت ہے کہ آدمی کام کر سکتا ہے کہتے ہیں نا سانس لینے کی بھی فرصت نہیں کچھ جگہ ایسی ہوگی جہاں پہ سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہوگی لیکن فلورس جہاں پر ہیں وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے سب سے پہلی چیز یہ انڈیپینڈنٹ فلوٹ وہ فلوٹ جس کو ہم انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے time by which an activity can expand without affecting other اب فلوٹ سے مراد یہ ہوئی ہے کہ ایک ٹائم ہے وہ ٹائم جس سے تھوڑا سا آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کو جو آپ کے اندر گنجائش ہے a time by which an activity can expand without affecting other activities یعنی وہ ٹائم انڈیپینڈنٹ فلوٹ کہ آپ نے تھوڑا سا بڑھا دیا آپ کے پاس اویلیبل ہے کہ جس سے نہ پیچھے کی کوئی ایکٹیویٹی میں فرق پڑا نہ آگے کی کسی ایکٹیویٹی میں فرق پڑا تو اس کو کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ فلوٹ کہتے ہیں جو بھی ایکٹیویٹی ہے پریویس اور سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی دونوں میں اگر فرق نہ پڑے تو وہ ٹائم آپ کے پاس اگر اویلیبل ہے تو اسے کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ فلوٹ اس کا جو فارمولا ہے وہ فارمولا یہ ہے آئی از اکول ٹو جے ای یعنی کہ جے سے کیا مراد ہے head head event J E سے کیا مراد ہے earliest time of the head event یعنی کہ I to J E minus I L minus D یہ فارمولا اگر آپ لگائیں آپ کے پاس تو انڈیپینڈنٹ پلوٹ آ جائے گا I is equal to J E minus I L minus D یہ خیال رکھیے گا کنفیوز نہ کیجیے گا once again J E that means earliest time of the head event minus I L latest time of the tail event minus duration duration of the activity اگر کسی جگہ پہ یہ جواب نیگیٹو آ جائے ٹھیک ہے نا آ سکتا ہے کسی وقت کیلکولیشن میں آ جائے گا تو آپ زیرو لے لیجیے گا یہ ایک نوٹیشن یاد رکھیے گا یہ ایک کنوینشن یاد رکھیے گا کہ آئی کی ویلو کچھ بھی آ سکتی ہے اگر نیگیٹو آ جائے تو اس کو زیرو کر لیں گے لیکن آئی کا فارمولا کیا ہے آئی آئی ہے یہ I I I to J J E E minus minus minus minus L L D D دوسرا فلوٹ ہے اسے کہتے ہیں فری فلوٹ پہلے تو ہمارے پاس تھا انڈیپینڈنٹ فلوٹ وہ فارمولا لگایا اب ہمارے پاس فری فلوٹ دوسرا فارمولا ہے time by which an activity can expand without affecting subsequent activity یعنی کہ وہ ٹائم جو آپ کے پاس یہاں پہ پلے ہے جس جو آپ کے پاس گنجائش ہے وہ اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ اس اس کے بعد کی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ کوئی فرق نہ پڑے ٹھیک ہے نا یہ وہ ٹائم ہے آپ کے پاس یعنی فلوٹس کیا ہے بیسیکلی ٹائم ہے تو یہ ایک آپ کے پاس فری فلوٹ ہے time by which an activity can expand without affecting subsequent activity یعنی کہ بات کی ایکٹیویٹی میں کوئی فرق نہیں پڑے اس کا formula F F means free float is equal to J E minus I minus D J E minus I minus D یعنی کہ جے ای e کا کیا مطلب ہے earliest time of the head event minus earliest time of the tail event minus D D duration یہ آپ کے پاس ایف آ جائے گا تیسری چیز یہ ہمارے پاس ٹوٹل فلوٹ تو ٹوٹل فلوٹ کیا ہے time by which an activity can expand without affecting the overall duration of the project یہاں ایکٹیویٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ overall duration of the project اگر آپ کے پاس چینج نہ ہو تو آپ جو بھی ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہو اس کے اندر آپ you can play around that one اس کو کہتے ہیں ٹوٹل فلوٹ یعنی کہ وہ ٹائم جس کو آپ چینج کرنے سے انہانس کرنے سے پورے duration of the project change نہ ہو پچھلی دفعہ جو دونوں ہم نے ڈیفینیشن بتائی تھی اس میں سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی کی بات کی تھی اور سبسیکوینٹ اور پریویس ایکٹیویٹی کی بات کی تھی یہاں پہ اوور آل ڈیوریشن کی بات کر رہے ہیں اور اس کو ہم ٹی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں T is equal to J L minus I E minus D تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ T is equal to latest time of head event minus earliest time of the tail event minus D یہ تین فارمولہ آپ کے پاس آئے اس کی مدد سے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہوگا کیا کیلکولیٹ کرنا ہوگا فلوٹ کیلکولیٹ کرنا ہوگا یہ اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں وہی والی ایگزامپل جو بھی میں نے آپ کو دی تھی اس کے اندر ایکٹیویٹی ٹو دیکھیں کے اندر آپ کے پاس ٹائم ہے ای ٹائم سکسٹین ہے ایل ٹائم ٹوینٹی فور ہے اس کی ڈیوریشن ففٹین ہے اور جو ہیڈ ایونٹ ہے اس کا ایزیکل e ایٹ ہے اور ایل از اکول نائن ہے تو ٹو ٹو ایٹ ایکٹیویٹی کے لیے آپ کیلکولیٹ کر لیں ٹوٹل فلوٹ آپ کے پاس نائن آ جائے گا فری فلوٹ سیون آ جائے گا اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ مائنس ون آ جائے گا انڈیپینڈنٹ فلوٹ سے کیا مراد ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مائنس ون آئے تو آپ کیا کرنا ہے زیرو کر لیں آپ کے پاس ٹوٹل فلوٹ جو آ گیا وہ نائن آ گیا اور ٹوٹل فلوٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہے جس سے آپ کے پروجیکٹ کی ڈیوریشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نائن ڈیز اس ایکٹیویٹی کے اندر جو ٹو ٹو ایٹ کے اندر موجود ہے کہ اگر آپ نائن ڈیز ادھر ادھر کر لیں گے تو آپ کا اوور آل پروجیکٹ بھی اس ٹائم کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا تو یعنی ٹو ٹو ایٹ ایکٹیویٹی میں کچھ تھوڑی سی گنجائش ہے یہاں پہ تھوڑا سا آپ سانس لے سکتے ہیں اینڈ تو اس سے ٹوٹل ڈیوریشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ٹوٹل ڈیوریشن کی کبھی بات کرنی ہوگی تو آپ ہمیشہ ٹوٹل فلوٹ پہ دیکھیں گے کلیئر ہے تو کیا چیز ڈیفائن کی ہم نے ٹوٹل فلوٹ انڈیپینڈنٹ فلوٹ اور فری فلوٹ تین فارمولے ہیں ان تین فارمولوں کو یاد کر لیں ہو سکے تو رٹا لگائیں میں کہتا نہیں ہوں لیکن یاد ضرور رکھیں کیونکہ یہ کیلکولیشن کرنی ہے اور کیلکولیشن میں کیا کرنا ہے آپ نے مینوکولیشن کرنا ہے یہ ایک نوٹ ہے اس کو دیکھ لیں کہ اگر کسی وقت target time greater than project time یعنی ٹارگیٹ ٹائم آپ کے پاس جو ہے پروجیکٹ ٹائم سے زیادہ ہے پروجیکٹ ٹائم اگر دس دن ہے ٹارگیٹ آپ کو بارہ دن میں کمپلیٹ کرنا ہے تو دو دن آپ کے پاس ہوگا تو اس وقت ہمیشہ آپ کے پاس پوزیٹو فلوٹ آئے گا ٹھیک ہے نا جب بھی پوزیٹو فلوٹ ہوں گے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹارگیٹ ٹائم زیادہ ہے پروجیکٹ ٹائم کم ہے آپ تھوڑا سا ریلیکس کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کے پاس گنجائش موجود ہے لیکن اگر target time less than project time آ جائے تو ہمیشہ نیگیٹو فلوٹ آتا ہے یہ خیال رکھیے گا ٹھیک ہے ٹارگیٹ ٹائم اگر آپ کے پاس پروجیکٹ ٹائم سے کم ہے تو ہمیشہ کیا آتا ہے نیگیٹو فلوٹ آتا ہے جب بھی نیگیٹو فلوٹ آ رہا ہے آپ کے پاس خیال رکھیے گا ہمیشہ اپنی ایکٹیویٹی کا ٹائم ریڈیوس کریں جب بھی نیگیٹو فلوٹ آ رہا ہو تو آپ دیکھ لیں کوئی نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ پرابلم آ رہا ہے اوکے یہ جناب ہمارے پاس آج کی ٹوٹل کہانی تھی جس میں ہم نے آپ کو کچھ نئی نئی چیزیں بتائیں کیا کیا چیزیں بتائی ہیں اس کو ہم ابھی دوبارہ سے ڈسکس کر لیتے ہیں تو جناب آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو اگر ہم ریورس آرڈر میں پڑھے ہیں دیکھ لیں انالائز کر لیں تو کیسا ہوگا ہم نے فلورس کی بات کی تین طرح کے فلورس آپ کو بتایا ایک ٹوٹل فلور بتایا ایک انڈیپینڈنٹ بتایا اور ایک فری بتایا یعنی تین طرح کے فلورس ہیں ان کے تین فارمولے میں نے آپ کو بتائے یہ فارمولے ذرا سے یاد کر لیے گا کیونکہ یہ ہم بار بار استعمال کریں گے اس کے ساتھ ساتھ فلور ہمیں ایک کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ چیزیں کیا پتہ چلتی ہیں یہ کہ ہمارے پاس کسی بھی پروجیکٹ میں کتنا پلے ہے یا کتنا سلیک ہے کتنا ہم تھوڑا سا آرام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گنجائش کی ضرور بات ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ایک پروجیکٹ کا ٹائم سولہ دن ہے لیکن آپ نے دینے بیس دن ہے تو آپ کے پاس چار دن اویلیبل ہوتے ہیں ان چار دن کے اندر کچھ آپ پلاننگ کر سکتے ہیں کچھ آپ ریسٹ کر سکتے ہیں کچھ آپ ریلیکس کر سکتے ہیں کچھ آلٹرنیٹ پلان کر سکتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ آپ جلدی اگر پروجیکٹ کو ڈلیور کر دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے کسی پروجیکٹ کی طرف اپنی اٹینشن یا فوکس کر دیں بعض لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس سلیکٹ ٹائم ہے اس کو اپنے پروجیکٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے استعمال کیا جائے دوسرے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس اس ٹائم کو کرتے ہیں تاکہ ارلی کمپلیٹ کر لیں تاکہ وہ دوسرا کام کر سکیں اور اس کا کریڈٹ لے سکیں تو یہ آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو میں نے جیسے بتایا کہ ہم نے کچھ فلورس کی آپ کو ڈیفینیشن بتائیں اس سے پہلے میں نے early start time latest earliest finish time اور لیٹسٹ فنش ٹائم بتایا یہ چار ٹائمس بتائے اور اس کے بعد نیٹ ورکس کے اوپر اس کو کیلکولیشن کرنے کی طریقہ کار بتائے میں ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس شاید ٹائم ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ فلوٹ ٹوٹل فلوٹ اور فری فلوٹ ان کے فارمولے کیا ہیں تاکہ آپ کو یہ دوبارہ سے ازبر ہو جائے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے independent float time by which an activity can expand without affecting other تو یہ خیال رکھیے گا کہ یہ ایکٹیویٹی جو انڈیپینڈنٹ فلوٹ ہے اس کے اندر کوئی بھی سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی یا اس کی پرسیڈنگ ایکٹیویٹی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے وہ ٹائم سارے کے سارے وہی رہنے چاہیے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ فلوٹ یعنی کہ یہ سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی کی بھی بات کرتا ہے اور پریویس ایکٹیویٹی کی بھی بات کرتا ہے یہ بات کلیئر ہو گئی اس کا فارمولا ہے I is equal to J E minus I L minus D یہ خیال رکھیے گا اگر آئی نیگیٹو آ جائے تو اس کو ہم زیرو سپوز کرتے ہیں I is equal to J E minus I L minus D اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے فری فلوٹ فری فلوٹ کا مطلب time by which an activity can expand without affecting subsequent activity یہ جو ہے نا فری فلوٹ بعد کی بات کرتا ہے پیچھے کی بات نہیں کرتا ہے انڈیپینڈنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پیچھے کی بھی بات کرتے ہیں یعنی کہ preceding and subsequent previous subsequent اور فری کے اندر صرف سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں پیچھے کی ایکٹیویٹی کی بات نہیں کرتے اور اس کا فارمولا ہوتا ہے فری فلوٹ کا F to J E E minus minus I D اس کے بعد ٹوٹل فلوٹ آتا ہے اب ٹوٹل فلوٹ میں ہم کوئی ایکٹیویٹی کی بات نہیں کرتے ہم total duration of the project کی بات کرتے ہیں کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو تو آپ جتنا اندر پلے کرنا چاہیں پلے کر لیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹوٹل فلوٹ اور ٹوٹل فلوٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں T is equal to J L minus I E minus D T is equal to J L minus I E minus D اور آپ کو پتا ہے J L is the latest time of the head event minus I E which is the earliest time of the tail event minus D تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل فلوٹ آ گیا ٹھیک ہے نا تو یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہو گئی total float free float independent float کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر آپ نے یہ تینوں چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہیں جب یہ تینوں چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کے اندر کتنی پلے ہے کتنی گنجائش ہے اس کے حساب سے آپ you can play around with this one ٹھیک ہے جناب تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی وقت ٹارگیٹ ٹائم زیادہ ہے پروجیکٹ ٹائم سے تو آپ کے پاس پوزیٹو فلوٹ آتا ہے ویری گڈ آپ اس کے اندر پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں اگر target time is less than project time ہے تو آپ کے پاس نیگیٹو فلوٹ آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس ایسوسیٹڈ ایکٹیویٹی کو ریڈیوس کریں اگر ریڈیوس نہیں کریں گے تو آپ کا جو پروجیکٹ ہے ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوگا اگلی دفعہ کے لیے ہم نے یہ جو آپ کے پاس early start time latest start time earliest finish time latest finish time independent float total float اور فری فلوٹ کیلکولیٹ کرنے ہوں گے جب یہ ہم کیلکولیٹ کر لیں گے تو ہمیں بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ کریٹیکل پاتھ کون سا ہے یعنی کون سی ایکٹیویٹی کریٹیکل پاتھ پہ لائی کرتی ہے ابھی کریٹیکل پاتھ کو میں نے ڈیفائن نہیں کیا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کریٹیکل پاتھ کو ڈیفائن کریں گے اور یہی جو ہمارے پاس فنڈامنٹل ڈیفینیشنس ہیں جو ٹائمس کی ہیں ان کو استعمال کریں گے فلورس کو استعمال کریں گے اور اس سے ہم سی پی ایم معلوم کریں گے اب تک یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیسیکلی یہ جو سارا گیم ہے سی پی ایم کا یہ ٹائم کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ نے کون سا پروجیکٹ کس طریقے سے اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ کرنا ہے مکمل کرنا ہے اور کیسے ٹارگیٹ اپنا اچیو کرنا ہے اگر آپ ٹارگیٹ اچیو نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی اور ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا ایکسرسائز کرنی ہوں گی ایگزامپلس کرنی ہوں گی جو میں نے نوٹس میں ایگزامپل دی ہیں اس کو آپ سالو کریں اس کو اٹمپٹ کریں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سی پی ایم کو انٹروڈیوس کریں گے اس پہ بہت سارے سوال کریں گے بہت ساری ایکسرسائز کریں گے ابھی جو ایکسرسائز ہیں ان کو ہی کرتے رہیے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا فزیکل اور مینٹل میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آدمی کی فزیکل صحت بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی ذہنی صحت ہے اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اور السلام علیکم